قرآن مجید کے ناموں کی معنویت دنیا میں ہر کتاب کا کوئی نام ہوتا ہے جس سے وہ جانی پہچانی جاتی ہے قرآن پاک کا بھی ایک معروف نام القرآن ہے جس کے حوالے سے یہ کتاب دنیا بھر میں جانی جاتی ہے لیکن خود قرآن پاک میں اس کتاب کے کئی اور نام بھی دیے گئے ہیں ان میں سے چار نام ایسے نمایاں ہیں جن کا ذکر مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں ملتا ہے قرآن پاک کے بہت سے ناموں میں خاص طور پر یہ چار نمایاں نام اپنے اندر بڑی گہری معنویت رکھتے ہیں یہ معنویت اتنی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ خود اس سے قرآن پاک کے معجزہ ہونے کے شواہد اور مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ چار نام ہیں نمبر ایک القرآن نمبر دو الکتاب نمبر تین الفرقان نمبر چار الذکر نمبر ایک القرآن یوں تو دنیا کا ہر مصنف اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی نام رکھ ہی دیتا ہے لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام اس کتاب پر اتنا مکمل طور پر صادق آتا ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ اس کتاب کے اس نام سے زیادہ کوئی نام اس کتاب پر صادق نہیں آ سکتا یہ بات قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی مثال کے طور پر مشہور کتاب داس کیپٹل کارل مارکس کی لکھی ہوئی ایک معروف اور اہم کتاب ہے جس کا موضوع سرمایہ ہے سب جانتے ہیں کہ سرمایہ کے موضوع پر دنیا میں ہزاروں کتابیں ہوں گی ممکن ہے ان میں سے بعض کتابیں کارل مارکس کی کتاب سے اچھی ہو اور فرض کریں اگر یہ سب کتابیں کارل مارکس کی کتاب سے اچھی نہ بھی ہو بلکہ فرض کر لیں کہ ساری کتابیں اس سے کم درجے ہی کی ہوگی جب بھی ان میں سے ہر کتاب کو سرمایہ کے نام سے موسوم کیا جا سکتا جو کتاب بھی سرمایہ کے موضوع پر ہے تو آپ اس کو داس کیپٹل کہہ سکتے ہیں اور کوئی شخص اس نام پر نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ اس نام کو غلط قرار دے سکتا ہے اس لیے اس نام میں کوئی ایسی خصوصی معنویت نہیں ہے جو کارل مارکس کی داس کیپٹل کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہ پائی جاتی ہو اور اس کی وجہ سے یہ نام اس موضوع کی کسی اور کتاب کے لیے آپ استعمال نہ کر سکیں دیوان غالب کو لیجئے جو اردو ادب تو کیا عالمی ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے لیکن دیوان غالب کے نام میں کیا معنویت ہے کچھ نہیں ہر وہ شاعر جس کا تخلص یا نام غالب ہو اپنے مجموعہ کلام کو دیوان غالب کے نام سے موسوم کر سکتا ہے اس لیے کہ ہر صاحب دیوان شاعر کا دیوان ہوتا ہے جو اس کے نام سے معروف ہو جاتا ہے اس میں نہ کوئی خاص بات ہے اور نہ کوئی منفرد انداز کی معنویت دنیا میں ہزاروں لاکھوں شاعر ہوئے ہیں ہر شاعر کے مجموعہ کلام کو آپ اس کا دیوان کہہ سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کے نام کے بارے میں آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا کسی کتاب کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے صرف قرآن ایسا نام ہے جو صرف ایک ہی کتاب پر صادق آتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی کتاب پر اس مفہوم میں اس منفرد نام کا اطلاق نہیں ہو سکتا القرآن کے لغوی معنی ہے وہ تحریر جسے بار بار پڑھا جائے لہذا بار بار پڑھی جانے والی چیز کو عربی زبان میں قرآن کہا جائے گا پھر جب اس میں حرف تخصیص یعنی الف لام لگتا ہے تو اس میں مزید تخصیص پیدا ہو جاتی ہے یعنی القرآن اس اضافے سے اس میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وہ واحد چیز جو بار بار کثرت اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اتنے تواتر اور تسلسل سے پڑھی جا رہی ہو القرآن کا یہ لفظی مفہوم ذہن میں رکھے اس مفہوم کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں اور اس دعوے کی ایک دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا کی تاریخ میں واحد کتاب ہے جو گزشتہ چودہ سو سال سے روئے زمین پر اتنے تسلسل سے پڑھی جا رہی ہیں اور ہر وقت ایک ایک وقت میں بلکہ ایک ایک لمحے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمی اس کو مسلسل اور تواتر سے اس اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ تلاوت میں ایک ایک سیکنڈ کے حصے کا بھی وقفہ نہیں آتا روئے زمین کا اگر نقشہ ہمارے سامنے ہو اور اس کو سامنے رکھ کر اس دعویٰ پر غور کیا جائے کہ چودہ سو برس سے لے کر اس لمحے تک اور آئندہ جب تک یہ دنیا موجود ہے ایک سیکنڈ کا وقفہ اس روئے زمین پر ایسا نہیں آیا اور نہ آئے گا کہ لوگ کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی تلاوت نہ کر رہے ہوں تو ذرا سا غور کرنے سے یہ حقیقت واضح اور مبرہن ہو جاتی ہے اور یہ صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہو یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل خود آپ کے سامنے موجود ہے روئے زمین پر ڈیڑھ ارب سے زائد مسلمان آباد ہیں دنیا کے نقشے پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین کے جنوب مشرقی کونے میں فیجی اور آسٹریلیا میں چار لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں جو اکثر و بیشتر آسٹریلیا کے بالکل جنوب مشرق کے علاقے نیو ساؤتھ ولیز میں رہتے ہیں جب فیجی اور آسٹریلیا میں صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور یہ یاد رہے کہ دنیا میں صبح سب سے پہلے فیجی اور آسٹریلیا ہی میں ہوتی ہے تو وہاں کے مسلمان کیا کرتے ہوں گے آپ مان لیجئے کہ نماز پڑھنے والوں کا اوسط مسلمانوں میں بہت کم رہ گیا ہے فرض کر لے کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ لا مذہب اور بے دین ہو گئے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے کوئی مخالف زیادہ سے زیادہ یہی فرض کر سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے کوئی بڑے سے بڑا مخالف اسلام بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں سے ایک چوتھائی یعنی پچیس فیصد لوگ ضرور نماز پڑھتے ہوں گے اگر پچیس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہو تو گویا کم از کم ایک لاکھ مسلمان اس علاقے میں ایسے ضرور ہیں جو روزانہ الصبح فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد بقدر توفیق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مان لیجئے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان پچیس فیصد کے بھی دس فیصد ہیں تو پھر بھی کئی ہزار مسلمان وہ ہے جو قرآن پاک کھول کر تلاوت کر رہے ہوں گے اور جو باقاعدہ تلاوت نہیں کرتے وہ بھی کم از کم نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں اول تو یہ تعداد لاکھوں میں ہے لیکن بڑے سے بڑا مخالف بھی چند ہزار کا اعتراف ضرور کرے گا اور نہیں کرتا تو آپ اسے فیجی اور آسٹریلیا لے جا کر دکھا دیجئے اس کے بعد جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو انڈونیشیا میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے انڈونیشیا میں بیس کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں پورے ملک میں ساڑھے پانچ ہزار جزائر ہیں جو تین ہزار میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک جزائر کا ایک لمبا سلسلہ آپ نقشے میں دیکھ لیجئے اس بیس کروڑ کی آبادی میں اگر دس فیصد بھی نماز پڑھتے ہو تو دو کروڑ مسلمان انڈونیشیا میں نماز پڑھتے ہیں اور چونکہ وہ تین ہزار میل میں پھیلا ہوا ہے تو پہلے مشرقی علاقے میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پہلے مشرقی جزائر میں فجر کی نمازوں سے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے پھر پھر وسطی جزائر میں میں آخر مغربی جزائر میں یاد رہے کہ انڈونیشیا کے مغربی جزائر ملیشیا کے ساتھ ایک ہی عرض بلد پر واقع ہے یوں فجر کا وقت ملیشیا اور انڈونیشیا میں بیک وقت شروع ہو جاتا ہے اور جو ہی وہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے بنگلہ دیش میں ختم ہوتے ہی بھارت میں شروع ہو جاتا ہے جہاں بیس کروڑ کے لگ بھگ مسلمان رہتے ہیں ابھی بھارت کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ فیجی میں زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اب گویا دو سلسلے ہو گئے اس روئے زمین پر تلاوت قرآن پاک کی دو لہریں چل رہی ہیں یہ دو لہریں یا سلسلے یا دو ویوز جو مشرق سے شروع ہو کر مغرب کو جا رہی ہے ہندوستان میں ابھی یہ لہر ختم نہیں ہوتی کہ پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کے بعد پورا وسط ایشیا پورا افغانستان پورا چین جہاں کروڑوں مسلمان آباد ہیں اس لہر میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں اس وسیع و عریض خطے میں تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے چودہ کروڑ میں سے اگر بیس فیصد مسلمان بھی قرآن پڑھتے ہو تو کم و بیش ستر اسی لاکھ مسلمان پاکستان بھر میں فجر کے وقت تلاوت اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں اگرچہ یہاں تلاوت قرآن کرنے والوں کی اصلاً تعداد اس سے بہت زیادہ ہے جب نماز فجر کا یہ سلسلہ مصر تک پہنچتا ہے تو فیجی میں عصر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے اس طرح بیک وقت تین سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ سلسلہ آگے پہنچتا ہے اور مراکش میں داخل ہوتا ہے تو پیچھے فیجی میں مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے اب چار سلسلے ہو گئے اور جب امریکہ میں جہاں نوے لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہیں فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اور وہ فجر کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فیجی میں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے یوں روئے زمین پر نماز و تلاوت کے پانچ سلسلے ایسے چلتے رہتے ہیں جن میں چاروں طرف سے تسلسل قائم رہتا ہے اس میں کبھی وقفہ نہیں ہوتا اگر کسی کو شک ہو تو وہ ٹیلی فون کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں اس وقت کون کون سی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اور کہاں کہاں تلاوتیں ہو رہی ہیں یوں بھی دنیا کا نقشہ سامنے ہو نمازوں کے اوقات اور دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا علم ہو اور سورج کی حرکت کا اندازہ ہو تو ٹیلی فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں نقشے سے پتہ چل جائے گا کہ چوبیس گھنٹے میں نماز و تلاوت کی ہر وقت پانچ روئے مسلسل اور متواتر چلتی رہتی ہیں اور وہ زمین پر کہیں نہ کہیں ہزاروں لاکھوں مسلمان قرآن پاک کے کسی ایک حصے کی تلاوت یا سماعت کر رہے ہوتے ہیں اس اعتبار سے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو درست کہتے ہیں کہ القرآن وہ واحد کتاب ہے جس پر یہ لفظ اس کمال اور بھرپور طریقے سے صادق آتا ہے کہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا اور دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو اتنے تسلسل کے کے ساتھ ساتھ اور اتنی کثرت پڑھی جا رہی ہو کہ اس میں چودہ سو سال سے کوئی وقفہ نہیں آیا ہو وقفہ آ ہی کیسے سکتا ہے اس تسلسل میں ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہ پانچ روئے متواتر چل رہی ہیں لہذا القرآن ایسا نام ہے کہ یہ کسی اور کتاب پر پورا اتر ہی نہیں سکتا اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے لیے نام بھی ایسا رکھا ہے کہ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو القرآن تو کیا قرآن قرآن بھی کہلا سکے یہ نام پاک میں مرتبہ استعمال ہوا ہے دوسرا الکتاب دوسرا نام اس کتاب کا الکتاب ہے وہ بھی بڑی اہمیت اور معنویت رکھتا ہے اسلام کا اللہ رب العزت کی مجموعی اسکیم سے بڑا گہرا تعلق ہے انبیاء علیہم السلام کی اور نبوت کے سلسلے کی کتابیں بھیجے جانے اور شریعتیں اتارے جانے کی اللہ تعالیٰ کی اسکیم سے اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کو بار بار الکتاب کہا گیا ہے آغاز میں ہی ارشاد باری ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ایک جگہ ارشاد ہے الحمد للہ الكتاب سب تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری الکتاب کے معنی ہے دی بک جب انگریزی میں دی بک اور عربی میں التخصیص کے حرف کے طور پر لگایا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں صرف وہ متعین چیز جس کا تذکرہ ہے یعنی وہ متعین کتاب جس کا اس سیاق و سباق میں تذکرہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہ قرآن پاک نے بار بار خود کو الکتاب کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے پچھلی کتابوں کا تذکرہ بھی ہے تورات کا بھی ذکر ہے اور انجیل اور زبور کا بھی ذکر ہے ان تین کتابوں کے تو نام لیے گئے ہیں بقیہ کتابوں کا ذکر عمومی انداز میں ہے مثال کے طور پر صورت العلیٰ میں صحف ابراہیم و موسا کا ذکر ہے ارشاد ہے ان صحف ابراہیم و موسا یہی پیغام پرانے صحیفوں میں بھی ہے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسا کے صحیفوں میں بھی اب جہاں تک حضرت موسا علیہ السلام کے صحیفوں کا تعلق ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خامس خمس یعنی عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں مراد ہیں جن کو تورات کہا جاتا ہے اگرچہ تورات کو کہیں بھی قرآن میں صحیفے نہیں کہا گیا اس لیے قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ صحیفے جو یہاں کہا گیا ہے اس سے مراد تورات ہی ہے یا کوئی اور صحیف مراد ہے غالب خیال البتہ یہی ہے اس سے تورات مراد ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے یا چے الگ الگ اجزاء یا کی شکل میں اتارے گئے تھے جن کا قرآن پاک کی ان آیات میں ذکر ہے یقیناً یہ صحیفے ان تین مشہور کتابوں کے علاوہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پرانی کتابوں کا مجموعی انداز سے ذکر کیا گیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي الْأَوَّلِينَ اور یہی پیغام پہلے لوگوں کی پرانی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے گویا کچھ اور قدیم اور پرانی کتابیں بھی ایسی تھی جو اللہ نے پہلے اتاری تھی جن کے ناموں اور مندرجات کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں اس اجمال کی مزید وضاحت ایک روایت سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں بیان ہوئی ہے اس روایت میں یہ بیان کیا گیا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ان میں سے تین سو پندرہ صاحب کتاب تھے اس طرح گویا کتابوں کی تعداد تین سو پندرہ کے لگ بھگ تھی لگ بھگ اس لیے کہا گیا کہ بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کہ ایک سے زائد پیغمبروں کو دی گئی اس اعتبار سے کتابوں کی تعداد بہرحال سینکڑوں میں ضرور ہوگی کتنی ہوگی یہ ہم قطعیت سے نہیں کہہ سکتے قرآن پاک میں کئی جگہ ان کتابوں کا اجمالی ذکر آیا ہے اور ایک صاحب ایمان کے لیے ان سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی نے جتنی کتابیں اتاری ہیں چاہے ان کے نام ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو چاہے ان کی تفصیلات ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ بات اسلامی عقیدے کا جز ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے ان کتابوں کے لیے قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کا قرآن پاک کے اس نام الکتاب سے بڑا گہرا تعلق ہے ان سب کتابوں کے لیے جن کی تعداد تین سو پندرہ کے لگ بھگ ہے قرآن پاک میں کئی جگہ کتب کتابیں کا لفظ بسے کا جمع استعمال کیا گیا ہے صورت البقرہ کی آخری آیات میں ارشاد ہوتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اہل ایمان اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہاں کتب کتابوں بسے گا جمع سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں بشمول قرآن مجید یہاں اللہ رب العزت نے کتب کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کے لیے ہے یعنی بہت ساری کتابیں لیکن ایک دوسری جگہ پہلی تمام کتابوں کے لیے الکتاب کا لفظ گا واحد استعمال کیا گیا ہے صورت المائدہ میں جہاں قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا ہے وہاں فرمایا لما بین یدیہ من القتاب مصد علی قرآن اپنے سے پہلے آنے والی کتاب الکتاب کی تصدیق کرتا ہے اور اس کا محافظ اور اس پر حاوی ہے یہاں بھی دونوں سیگے مفرد کے ہیں اگرچہ کتابیں جن کی طرف اشارہ مقصود ہے بہت سی ہیں الکتاب کا لفظ اور علی کی ضمیر دونوں واحد میں استعمال ہوئے ہیں حالانکہ خود قرآن نے بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے جن کی تعداد جیسا کہ ہم نے دیکھا سینکڑوں میں ہے پھر الکتاب اور علیہ دونوں مقام پر سیگا واحد سیگا مفرد کیوں استعمال کیا گیا اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ ایک سوال ہے کہ قرآن کو بھی الکتاب کہا گیا اور پچھلی ساری کتابوں کو بھی مجموعی طور پر الکتاب کہا گیا آخر کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے گئے جمع میں القتب کا لفظ ہو یا سے گئے واحد میں الکتاب کا لفظ ہو درست ہے ان میں کوئی تعارض ہے ان میں نہ کوئی تعارض ہے نہ کوئی تضاد بلکہ اس اسلوب سے بیان ایک چیز کے دو پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اس کا ارشاد ہے لا يبدل القول میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے جو بات اس نے پہلے دن کہہ دی تھی وہی بات اس نے بعد میں بھی کہی جو تعلیم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی اور جو تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی لہٰذا اللہ کی تعلیم میں کبھی کوئی فرق نہیں ہو سکتا اس نے پہلے دن بھی توحید کی تعلیم دی تھی رسالت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا تھا اور آخرت پر ایمان کا سبق دیا تھا مکار میں اخلاق کی اور برے کردار سے بچنے کی تعلیم پہلے بھی دی تھی اور انہی چیزوں کی تعلیم آج بھی دی تفصیلات میں جو فرق نظر آتا ہے وہ لوگوں کے اپنے حالات بدلنے کی وجہ سے ہے جو جو انسانی تمدن نے ترقی کی اسی لحاظ سے تعلیم کی تفصیلات میں اضافہ ہوتا رہا لیکن دین کی جو بنیادی تعلیم روز اول تھی وہ ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی نے جتنی کتابیں اتاری ان سب کو آپ ایک کتاب کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا مصنف ایک ان کا بنیادی پیغام ایک ان کا مقصد ایک کہ لوگ اچھے انسان بن جائے آخرت میں ان کو فلاح حاصل ہو اور وہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائے ان سب کتابوں کے اتارے جانے یہی مقصد واحد تھا ان میں سے ہر کتاب کا سبق یہ تھا کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑے ایمان اختیار کرے تقوی کا رویہ اپنائے اور اعمال صالحہ پر کار بند ہو اس اعتبار سے ان سب کتابوں کو ایک کتاب کہا جا سکتا ہے اس کی مثال یوں سمجھے کہ مثلا ایک مصنف آج اردو میں ایک کتاب لکھتا ہے جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے باشندے اچھے انسان کس طرح بنے اچھا اخلاق ان میں کیسے آ جائے کردار کی تعمیر کیسے ہو وغیرہ وغیرہ اس کتاب میں دلائل دیے جاتے ہیں مثالیں دی جاتی ہیں اور تعمیر کردار کا پیغام دیا جاتا ہے فرض کیجئے وہ کتاب بہت مقبول ہوتی ہے یہاں تک کہ بیرون ملک بنگلہ دیش کے مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک ایڈیشن ان کے لیے تیار کر دیا جائے اب یہ مصنف جو اتفاق سے بنگالی زبان بھی جانتا ہے اس کتاب کے مضامین کو بنگالی زبان میں بھی شائع کراتا ہے لیکن بنگالی ایڈیشن میں وہ مصنف ان مقامی حوالوں اور مثالوں کو بدل دیتا ہے جن کا تعلق صرف پاکستانی معاشرے سے تھا اور پاکستانی لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے تھے مثلا پاکستانی ایڈیشن میں کسی سیاق و سباق میں تربیلا ڈیم کا ذکر ہو سکتا ہے لیکن بنگالی ایڈیشن میں اس سیاق و سباق میں تربیلا ڈیم کے بجائے فرخہ ڈیم کا حوالہ لکھا جاتا ہے جس سے وہ لوگ نسبتاً زیادہ مانوس ہیں یہاں بلوچستان کے حوالے سے اگر اونٹوں کا ذکر ہے تو بنگالی ایڈیشن میں کشتیوں کی مثال دی جائے گی اسی طرح یہاں کی مشہور شخصیتوں کے حوالوں کی جگہ بنگلہ دیش کی شخصیتوں کا حوالہ دیا جائے گا جسے وہ لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں اسی طرح یہ کتاب ترکی کے لوگوں کے علم میں آئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا ایک ایڈیشن ان کے لیے بھی شائع کر دیا جائے اب اس مصنف نے ترکی کے حوالے شخصیات اور مقامات کا ذکر کر کے وہ کتاب ترکی کے لیے تیار کر دی اب دیکھا جائے تو کتاب کا بنیادی پیغام کہ انسانوں کو کس طرح بہتر انسان بنایا جائے تو ایک ہی ہے خواہ وہ پاکستانی ہو بنگالی ہو یا ترک ہو بنیادی اخلاقی تعلیمات سب کے لیے ایک ہی ہیں کتاب بھی ایک ہی ہے پیغام بھی ایک ہی ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس مصنف نے ایک کتاب لکھی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تین کتابیں لکھی ہیں اس لیے کہ وہ تین مختلف علاقوں کے لیے تین مختلف زبانوں میں لکھی گئی قریب قریب یہی معاملہ بلا تشبیح قطب سماویہ کا بھی سمجھنا چاہیے اس اعتبار سے قرآن مجید نے ان ساری کتابوں کو کتابیں بھی قرار دیا اور ایک الکتاب بھی قرار دیا الکتاب وہ سب اس اعتبار سے ہیں کہ ان کا بھیجنے والا ایک ان کا پہنچانے والا ایک ان کا بنیادی پیغام ایک ان کا مقصد ایک اور ان سے بالا آخر جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ ایک ہے اسی طرح ان کو الگ الگ کتابیں بھی قرار دیا گیا اس اعتبار سے کہ وہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر اتاری گئی مختلف زبانوں میں ان کو اتارا گیا مختلف علاقوں میں ان کو اتارا گیا مختلف اوقات میں اتارا گیا ان اسباب کی بنیاد پر ان کو جدا گانا کتابیں بھی کہا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہاں جب اپنے آپ کو الکتاب کہتا ہے تو وہ گویا دو باتیں کہتا ہے ایک تو وہ اپنی ایک بنیادی صفت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس وقت یہ اسی طرح کی الکتاب دا بک ہے جس طرح ایک زمانے میں تورات الکتاب تھی یا انجیل الکتاب تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی واحد ترجمان اس کے قانون اور نظام کا واحد ماخذ دوسری بات جو جو اس پہلی بات سے سے آپ آپ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک کے لیے یہی الکتاب ہے اس لیے اس کو لانے والا خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس امت پر یہ اتاری گئی وہ خاتم الامم ہے اور لہٰذا لامحلہ اس کو بھی خاتم القتب ہونا چاہیے دوسری جگہ جہاں القتب کتابوں کا ذکر کرتا ہے وہاں ایک اشارہ پچھلی کتابوں کی طرف ہے قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا سارا پیغام درست تھا اس لیے کہ ہم ہی نے ان کو بھی اتارا تھا ہم اس پہلی بات کی آج تصدیق کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات تھی اور آج بھی وہی بات کہتے ہیں جو پہلے کہی تھی گویا مصنف خود یہ کہہ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں اگلی صفت یہ بتائی کہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ساتھ محمن علی بھی ہے یعنی اس سابقہ کتاب یا کتابوں پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے جو بنیادی عناصر ہے ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور گویا اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں عربی زبان میں بڑے جامع قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں جو مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ کسی اور زبان میں وہ مفہوم اس جامعیت کے ساتھ ادا نہیں ہوگا موہائی مین ان کہتے ہیں اس طرح حاوی ہو جانے کو جس طرح وہ مرغی کہ جب کوئی چیل یا کوا اس کے بچوں پر جھپٹنے لگے تو وہ پر پھیلا کر اپنے سارے بچوں کو اپنے اندر لے کر سمیٹ کر ایسے بیٹھ جاتی ہیں کہ کوئی بچہ اس کا باہر نہیں رہتا اور یوں وہ اپنے سب چوزوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے اس کیفیت کو محمین کے لفظ سے ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت بھی قرآن میں محمن آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس طرح اپنے قبضے اور حفاظت میں لیے ہوئے ہیں کہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ اس کی کائنات میں دخل اندازی کر سکے یا خالق کائنات کے کام میں مداخلت کر سکے قرآن پاک کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک پچھلی آسمانی کتابوں میں دی گئی تعلیمات کا اس طرح محافظ ہے اور ان کے عطر اور جوہر کو اس نے اس طرح قبضے میں لیا ہوا ہے کہ کوئی اس میں دخل اندازی کر کے اس کو مٹا نہیں سکتا لوگوں نے تورات کو مٹا دیا انجل کو مٹا دیا دیگر کتابوں میں ملاوٹیں کر دی لیکن تورات میں کیا تھا آج ہمیں معلوم ہے یا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے زبور میں جو پیغام دیا گیا تھا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اور چونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اور قرآن مجید محفوظ ہے لہٰذا ان ساری کتابوں کی بنیادی تعلیم بھی محفوظ ہے یوں ہر نبی نے جو تعلیم دی وہ قرآن میں محفوظ کر دی گئی قرآن میں جو بار بار کہا گیا کہ فلاں نبی کا ذکر کرو فلاں نبی کا ذکر کرو یہ اس لیے نہیں ہے کہ بلا وجہ قصے سنانے مقصود ہے بلکہ یہ بات ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ ہر علاقے میں ہر زمانے میں ہر نبی نے یہی بنیادی تعلیم دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اسی طرح آخرت رسالت اور مکارم اخلاق کے متعلق ایک جیسی تعلیم دی گئی اس لیے الکتاب کا لفظ قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوا اور پہلی تمام آسمانی کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے جو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے اب اس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لیے کہ پرانی سب کتابیں مٹ کر ختم ہو گئی اب ان پرانی کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی جو کچھ ہے وہ اب اس کتاب میں موجود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہی واحد کتاب ہے جو ان ساری کتابوں کے قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے اب ان کتابوں کے صرف نام اور حقیقت پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ اتاری گئی تھی تو وہ صحیح تھی اور جس زمانے کے لیے وہ اتاری گئی تھی اس وقت تک کے لیے صحیح تھی ان سب کی تعلیم تصدیق اور خلاصے کے طور پر اب الکتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے یہ ہے مفہوم الکتاب کا جو قرآن پاک کے نام کے طور پر کئی مقام پر آیا ہے نمبر تین الفرقان اس کتاب کا تیسرا اہم اور معنی خیز نام الفرقان ہے سورہ فرقان کا آغازی اس اعلان سے ہوتا ہے تبارک نزل الفرقان عبده وہ ذات انتہائی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل فرمائی عربی زبان میں فرقان مصدر کا وزن ہے اور عربیت کے قاعدے سے اگر مصدر کے وزن کو کسی صفت کے مفہوم میں استعمال کیا جائے تو اس میں دوام اور تسلسل کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے لغوی اعتبار سے فارق اور فاروق سے مراد وہ چیز یا وہ فرد ہے جو کوئی سی دو چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہو فاروق میں مبالغے کا مفہوم بھی موجود ہے اور اصطلاح فاروق سے مراد وہ ہستی یا شخصیت ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے جو جھوٹے اور سچے کو الگ الگ کر دے جو کھرے اور کھوٹے کو جدا جدا کر دے فرقان کا بھی یہی مفہوم ہے لیکن اس میں مبالغے کے ساتھ ساتھ دوام اور تسلسل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے لہذا فرقان کے معنی ہے وہ چیز جو حق و باطل میں دائمی طور پر تمیز کر سکے اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے یہ بتا سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ فرقان سے مراد وہ دائمی کسوٹی ہے جو پرکھ کر یہ بتا سکے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا قرآن مجید نہ صرف فرقان ہے بلکہ الفرقان ہے یعنی وہ واحد اور مخصوص کسوٹی جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں الفرقان کے آ جانے کے بعد اب کسی فارق یا کسی اور فرقان کی ضرورت نہیں رہی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق و باطل کی واحد کسوٹی یہی الفرقان ہے اب یہی الفرقان وہ المیزان ہے جس پر تول کر دیکھا جائے گا کہ کون اس پر پورا اترتا ہے اور کون ہلکا ثابت ہوتا ہے اب جو کچھ اس دائمی کسوٹی کی پرکھ پر پورا اترتا ہے وہ صحیح اور قابل قبول ہے اور جو پورا نہیں اترتا وہ غلط اور ناقابل قبول ہے یہ ایک فولادی چوکٹھا ہے جسے کسی بھی چیز کا صحیح اور مکمل ہونا جانچا جائے گا جو جتنا پورا ہے اتنا مکمل ہے اور جو جتنا چھوٹا ہے اتنا کھوٹا ہے یہ سارے مفاہیم الفرقان کے لفظ میں شامل ہے نمبر چار از ذکر اس کتاب کا چوتھا نام از ذکر ہے ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہیں قرآن پاک میں کئی آیات میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے صورت الحجر میں جہاں قرآن پاک کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں از ذکر ہی کا نام استعمال فرمایا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے انا نزل و انا لہو لحافظون ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر یعنی یاد دہانی کا لفظ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ کسی کو کوئی خط لکھیں یا پہلی مرتبہ کسی سے کوئی سوال مطالبہ یا درخواست کرے تو آپ اس کو یاد دہانی کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے یاد دہانی اس صورت میں ہوتی ہیں جب آپ وہ بات پہلے کہہ چکے ہو کوئی بات تحریر یا خط اگر ایک بار بھیجا جا چکا ہو اور اس پر عمل نہ ہوا ہو یا اس کو غلط سمجھا گیا ہو یا اس میں کسی نے رد و بدل کر دی ہو یا وہ سابقہ تحریر سرے سے گم ہو گئی ہو تو پھر یاد دہانی کی ضرورت پیش آتی ہے قرآن مجید اس اعتبار سے ایک یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ پچھلی تمام کتابوں کی آخری حتمی قطعی اور مکمل یاد دہانی ہے قرآن مجید چونکہ دوسری تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور قرآنی وہی کو سادقہ کتابوں کی وہی کا ہی تسلسل قرار دیتا ہے اس لیے اس کی نوعیت دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے ایک یاد دہانی ہی کی ہونی چاہیے پہلے کہا جا چکا ہے کہ قرآن مجید پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے بنیادی اور اساسی پیغام پر حاوی ہے قرآن کا یہ حاوی ہونا خود ایک مسلسل یاد دہانی کی حیثیت رکھتا ہے ذکر کے کے کے معنی یاد یاد دہانی علاوہ کسی چیز کو زبانی کرنے بھی آتے ہیں قرآن مجید اس اعتبار سے بھی ذکر ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس یہ واحد کتاب ہے جس کو حفاظت کی خاطر کروڑوں انسانوں نے کاغذی سفینوں کے ساتھ ساتھ سینوں میں بھی محفوظ رکھا قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اس محبت عقیدت احترام اہتمام اور انتظام سے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہو اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اگر کسی کتاب پر ذکر کا لقب صادق آ سکتا ہے تو وہ یہی کتاب حکیم ہے یہ چار تو وہ نام ہیں جو قرآن میں جا بجا آئے ہیں اور اس کتاب کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے صفاتی نام بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کتاب کی مختلف حیثیتوں کو اور مختلف صفتوں کو اجاگر کرتے ہیں مثال کے طور پر کتاب اللہ کے لیے عظیم کا لفظ آیا ہے مجید حکیم اور دوسری بہت سی صفات آئی ہیں جن کا اندازہ سینکڑوں میں ہے یہ ساری قرآن کی صفتیں ہیں یعنی یہ وہ کتاب ہے جو سراپا حکمت و دانائی ہے جو عظیم الشان ہے جو بزرگی اور برتری والا ہے اس طرح دیگر صفات قرآن مجید کی مختلف حیثیتوں اور اوصاف کو بیان کرتی ہیں